عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھا دی تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکعت پڑھائی ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو پھر آپ نے صحف کے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوراسی